صلی اللہ رسول الکریم اور یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اثرات جو ہے وہ کہاں کہاں مرتب ہوتے ہیں اثرات میں آخرت میں جنت بلخت کی صورت میں مرتب ہوتے ہیں نیک اعمال کے اثرات جمع ہوتے جاتے ہیں جنت میں خدار اعمال شیخ نے میں لکھی ہوئی ہے کہ جنت ایک چکیل میدان ہے اس کے پودے جو ہے سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اللہ جو کچھ جتنا کلمات کو پڑے گا اتنا ہی اس کے درخت زیادہ ہوں گے وہ ایک مثال بیان کر دی گئی یہاں کا ذکر وہاں کے درخت یعنی یہاں کا اخلاق وہاں کے نعمت یہاں کا اخلاق وہاں وہاں کی نعمتیں تو جو نئے کا مال یہاں پر ہو رہے ہیں اس کے اثرات جنرل پر جا کر مرتب ہوتے ہیں پہلا اثر اعمال کا عالم پر پڑا رہا ہے ایسے خراب اعمال میں ہے یہ ان کا اثرات ان کے اثرات جہنم کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جو آدمی شری سزا کے ملنے کے رستے میں رکاوٹ بنے گا اور سفارش کرے گا اس کو رت القبال میں رکھا جائے گا رضغت القبال کیا چیز ہے جی الخبال جو ہے وہ جہنمیوں کا خون اور پیت ہے یہاں پر جھنگیوں کے زخموں کا خون اور تیز جمع جمع ہوگا اس جگہ پر کچھ آدمیوں کو قید کیا جائے گا اس جگہ کو القبال کہتے ہیں اور اس جگہ وہ لوگ قید ہوں گے جو کسی جرم کی شریف سزا مل رہی ہو اور اس کے روکنے میں سفارش کی ہوئی اس کو روکنے میں سفارش کر رہے ہیں بعض امال کا کہا کہ ان امال کے بدلے میں ان کو جبت الحسن میں رکھا جائے گا جبت الحسن کیا ہے جی بطر پتر بھی حسن جو ہے وہ جانم کی وہ جگہ ہے جہاں کا ہے کہ بسوے کے خچر کے برابر ہے تو یہ یعنی امال کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں آخر میں امال کے امال مرتب ہوتے ہیں جن لوگوں نے جہنم سے گزرنا ہو اور ان کی معافی وہاں پر لکھی گئی ہو کہ ان کی معافی تو وہاں پر ہوگی تو یہ آج دنیا میں خراب امال کر ان کی پکڑ نہیں ہوتی ہے خراب مال کرتے جائیں گے پکڑ ان کے لیے ان کے لیے پکڑ وہاں پر ہمارے ساتھیار نے یہ کافی عرصہ پہلے کی بات نہیں کہ دو کروڑ روپے کا بھائی کا کاروبار تھا کاروبار ڈوب گیا دیوالی ہو گئے اور دیوالی ہو کر ان کو پچھاڑ چھوڑ کے چھوڑنا پڑا بھاگنا پڑا میں کہا جی اس کی بنیاد تو کوئی حرام ایجنسیز چیز آ رہی تھی ہم نے کہا جی یہ کچھ سودی حساب کتاب کرتے رہتے تھے یہ کچھ شہر کے موٹروں کے بارگین والوں نے کاروبار چلایا ہوا ہے آدمی پر گاڑی بیچتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ پر میں نے گاڑی بیچ دی آپ جو ہے مجھے ایک ہزار دس ہزار روپے بھی دیتے ہیں پھر جو ہے تو آپ مجھے موار کس طرح سے رہیں گے اور دو لاکھ کی گاڑی ہم چار لاکھ کے بیٹھیں تو دوسرے دن آدمی آتا ہے کہتے ہیں میں یہ گاڑی نقد کر میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں ہم نے گے نقل نقل جو ہے وہ دو لاکھ شہری ہاں۔ اور دو لاکھ پیسوں پر جو بنایا اس کو چھپا دیا چھپا دیجیے اور یہ لوگ قسم چلائیں گے ہم نے تو نوز بلّہ کاروبار کو خدا مانا ہوا دکان کو خدا مانا ہوا کاروبار کو خدا مانا ہوا زمیندارے زمین کو خدا مانا ہوا ہے میرے روزی رفام یہ زیادہ اس میں دھوکہ جھو پڑے یہ چیزیں نہیں کروں گا تو روزی کہاں سے بتوں تو عملی طور پر یہ کہتے ہیں اس کو علماء کہتے ہیں یہ اعتقادی شرک نہیں ہے اعتقادی شرک کو کہیں گے کہ آدمی کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ میں لات منات کو خدا مانتا ہوں یا سکھوں گے جو ہے اپنے ابدال میں پنجا صاحب کو خدا مانتا ہوں یہ تو شرک اعتقادی ہے اور دوسرے کو کون سا شرک کہتے ہیں مدرسے شرک عملی ہاں شرک عملی شرک حکمی اور شرک عملی شرک حکمی وہ ہوا اس نے اعلان کر دیا اور شرک عملی کیا ہے شرک عملی یہ ہے کہ آدمی خود کو خدا مان کے اس کے آگے سجدہ تو نہیں کر رہا لیکن اس کا عمل اس سے متاثر ہو کر ہو رہا ہے سونے کا بت یہاں پر بنا کر کھڑا کیا جائے اور آپ سے میں کہوں کہ سو سجدہ کرو اس کی عبادت کرو اس سے کام بنتے ہیں سارے کہیں گے کہ وہ یہ کیا شرک کی دعوت دے رہا ہے تو کفر کی دعوت دے رہا ہے تو پکڑا تو گراؤ مارا تو قدر رہا بدھ کو کہتے ایسے کام بنتے ہیں بدھ کا کیا رہا اس بدھ کے سونے کے پی بنا رہا ہاں؟ اس سے کام ہوتا ہے سارے کے کام بالکل ہاں؟ ٹھیک ہے اللہ کے غم کو توڑنا اور مفاد کو لینا یہی تو اس کا خدا ماننا ہے عملی پھر کہ عملی یہی تو ہے نا جواہ فرحی کا نے تخا کا حال بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور تو ہے ہے آج یہ فتنہ چلا ہے کہ آج کا نومر آج کا نوجوان آج کا مولوی آج کا مفتی وہ کہتا ہے مجھے جلدی موٹر میں بٹھاؤ موبائل میرے ہاتھ میں پکڑاؤ موٹر میں مجھے بٹھاؤ اور اس لیے کیا کی کریز فریج والے مجھے کپڑے پہناؤ بھائی ہاں، ہمارے اچھا اچھا گھر والے ساتھ زمین اپنی بیچتے ہیں جن زمینوں پر محنت کر کے ان کے والدین میں یہاں تک پہنچایا ان کو بیچتے ہیں ہم ان کے بڑے بوڑھوں کو جا کر دیکھ سکتے ہیں ڈیران میں اختلاف اور دول کیا ہمیں بخار بیکار ہم نقصان کو پڑے گی بیٹھے اور یہ کہتے ہیں مجھے اس کی کپڑے پہنا ہوئی اور میں اس کو کیسے کروں اور مجھے بس موٹر میں بٹھاؤ جی اور ہاتھ سے میرے موبائل پکڑا موٹر میں بٹھاؤ اب ایک رات میں اتنے پیسے کس کو مل سکتے ہیں ان کا ذہن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ ایک رات میں اتنے پیسے کیسے کیسے ملے کہاں سے ملے ساری سو ذکر وظیفہ بھی اگر پوچھ رہا ہے آدمی تو اس سے پوچھ رہا ہے پیسہ کہاں سے ملے خیر وہ بات تو کر رہے تھے امال کے ساتھ مرتب ہونا میں کر رہا تھا کہ اس آدمی سے میں نے کہا کہ کیونکہ آپ کا خاندان دینار خاندان ہے والد صاحب نے حالات ہوگی پر آپ لوگوں کو پالا اور دوسرا آپ کے حالات سے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے جانب سے گزرنا کہیں نہیں آخر لیے آپ کی پکڑ یہاں پر ہو رہی ہے کاروبار خیر ہو گیا دھکے کھا رہے ہیں ہم پریشان ہوں گے یہاں کی پریشانی پر اللہ تب اللہ تبارک تعالیٰ آخر کی پریشانی سے چھوٹ چھڑا دیتے یعنی کہ یہاں پکڑ ہو جاتی ہے یہاں مصیبت آ جاتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ دنیا کے عذاب کو عذاب ادنا کرتا رہا ہے آخرت عذاب جو ہے تو وہ سخت عذاب عذاب عذاب اکبر کا ہے بولے کرنا عذاب اکبر ہے یعنی کہ ہم چھوٹے عذاب کو مدد سکھائیں گے پہلے بڑے عذاب سے تو بعضوں کا جہنم سے گزر نہیں ہوتا دنیا پکڑ دکڑ ہو جاتی ہے دنیا مصیبتیں پریشانیاں مشکلات جھیل کر آخر کے راستے فارغ ہو جاتا ان کی پکڑ آخرت نہ ہو اور دنیا مزے کر رہے ہو اللہ پاک ایک کفار کفار کے ساتھ بھی ضابطہ نہیں ہے سارے خراب ہمارے ساتھ دنیا میں مزے کر رہے ہیں اور ایسا ہی وہ فاسق مسلمان جس نے جہنم سے گزرنا ہے اس کو بھی دنیا میں پکڑ کم ہو اس کی پکڑا ہو تو دوسرا پھر خراب مال کے اثرات دنیا میں کس کس صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جو مال کتاب ہے اعظم اللہ شیر خانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ لکھی اس موضوع پر ہے روزی میں تنگی وقت میں تنگی معیشت میں تنگی گزرات میں تنگی لوگوں کی طرف سے مخالفت تلخ حالات نیند آنا پریشان رہنا راستہ ڈاکٹر سامان کا ڈپریشن ہو گیا یہ سارے ضائع ہوتے ہیں بد کے جو دنیا کے لحاظ سے انسان کی صحت پر مرتب ہوتے ہیں صحت پر کاروبار پر مویشیوں پر بعض مصیبت سر پر آنے والی ہوتی ہے آلات کا ڈال دیتا ہے موشیوں پر آ جاتی مال پر آ جاتی ہے جا کے جان چھوٹ جاتی ہوتی ہے ہاں، کہ مال پر آ گئی مصیبت ان کو پتہ نہیں کہ جان پر آئی ہوتی پر بہت سخت جان اللہ نے چھڑا دی اور مال کی گرفت ہو کر انہیں فارغ فرما دی ہمارے صحت پر اثرات آتے ہیں صحت کی برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہ و دولت کے خزانے ہیں اور کچھ کھا سکتے ہیں کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے دل بند کھا ہی نہیں سکتے پکا وہ یہ دیکھتا ہے ایسی تو طبیعت دیکھ کر خراب ہو رہی ہے نوکر خراب مزے کھا رہے ہیں گٹا گٹ پی رہے ہیں ہپ ہپ کھا رہے ہیں اور کمانے کے لیے یہ کوڑ رہا ہے سنبھالنے کے لیے کوڑ رہا ہے اس پیسے کے مقدمے یہ جھیل رہا ہے کھا رہے ہیں نوکر پکڑ میں یہ ہے مزے میں وہ اللہ پاک یہی تصویر انسان کو سمجھ میں آتی مال کے مصیبت نہیں اٹھا رہا مزے لوگ کر رہے ہیں میں یہ ہے یہ مال کے اثرات آ جاتے ہیں کا مال کے ساتھ آ جاتے ہیں قید میں برکت مال میں برکت کاروبار میں برکت مال مرشی میں اولاد میں کھیتی باڑی میں ہر چیزیں برکت کا ضرور ہوتا ہے علاوہ جنت کی رحمتوں کے وہاں کی نعمتوں میں مرتب ہونے کے دنیا کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کے حالات عام طور پر سادے کرام کے حالات کو بیان کرتے ہیں لوگ کہ بچے یتیم ہو گئے اور رانڈ ہو گئیں اور جو ہے تو شادتیں ہو گئی اور مال قربان ہو گیا سب لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی مبارک بات ہے بہت مبارک لوگ تھے کے درجات بن کرے پر ہم جو ہے تو ہمارے لیے قریب آنے کی چیز نہیں ہے کون ان چیزوں کو برداشت کرے گا آٹھ رکھا کھا لکھی شکر ہے کڑی نہیں شکر حالانکہ اسلام کے چودہ سو انتیس ہجری ہے نا اور دس سال بعد سن ہجری شروع ہوا نا دس سال بیچ میں جمع کریں چودہ سو انتالیس سال پورے اسلام کے ہیں چودہ سو انتالیس سال میں تیرہ سال مکہ مکرمہ کے اور چھ سال مدینہ منورہ کے انیس سال جو ہیں اٹھارہ سال کے انیس سال انیس سال کل جو ہے یہ پینتالیس تو چودہ سو انتالیس کتنا ہے صاحب کیا چودہ سو ہاں؟ بیس گئے چودہ سو بیس سال جو ہیں یہ گزرے ہوئے ہیں مال جان ادار کاروبار برکت حکومتیں ہیں کاروبار گردبا غلبہ جائیدادیں زمینیں ورنہ نہیں آپ جس وقت انگریز کی حکومت تھی انگریز کی حکومت تھی ہندوستان انگریز کی حکومت کے زمانے کی کارگزاری میں آپ حضرت مولانا شفیع ثانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی سات گاؤں زمین فاروقی لوگ ہیں فاروق اعظم مدلا کی ملاز آئے ہوئے لوگ ادھر کر کے آ کر یہاں کر آباد ہوئے ہوئے لوگ سات گاؤں ہیں اتنی زمین تو سات گاؤں آباد ارے مولانا یا سمت اللہ ایک صدیقی خاندان ہے وہ کسی کا ضلع کے خلاف کہتے ہماری زمین دو سو ہمارے مظاہرین کے مکانات اب زمین کو کاش کرتے تھے آباد کرتے اور حکومت پر انگریز کے تب بھی اتنی برکت زندگیوں میں تھی کیونکہ عمومی طور پر مجموعی طور پر حمال درست نہیں تھے مجموعی طور پر معیار گرا ہوا تھا انفرادی طور پر امال تھے انفرادی طور پر برکات تھی اتنے مشکل حالات کافر کی حکومت اتنے ظالم کی اسلے والے کی حکومت اور پھر بھی احاد افراد احاد ایک دو آدمی افراد آداد افراد کو پھر بھی اللہ نے اپنی برکت میں رکھا تو ایسی نہیں وہ کوئی اڑکل پچو یا تھیوریٹیکل ڈسکشن کی بات نہیں ہے تو پکی تھکی نہیں یعنی، اور عملی نہیں یعنی، آپ لوگ کہتے ہیں آبجیکٹو سبجیکٹو کہا کرتے ہیں پکی یا آبجیکٹو بات نہیں اس دورے میں یہ آ رہا زمانے میں ترسیم ہندوستان کو گیا ہوں جبکہ اندرا گاندھی کی حکومت تھی اتنا دبا اس کو سر اور اس زمانے میں جو بند کے محترم جو ہوتے تھے وہ قاری طیب صاحب ہوتے تھے قاری طیب صاحب کے سائز کا کوئی آدمی نہیں رہا اتنے کمزور بدن شیروانی کرنی ہوتی تھی اسے ریڈ ٹوپی جو رماعت دو بند کرنی ہوتی تھی آدمی کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی لکڑی کو اور میں میں لا دی اتنے کمزور کر پڑتے اور جب جی کرتے تھے تو گویا شہر گئے تھا کہ ساری جی کی آواز کاٹ کاٹ اور ایسے آزادی سے بولتے تھے کہ یہ اندرا گاندھی اور ہندوستان کی حکومت ان کے سامنے گویا تلکا اور گھاس بھی اس اس کو ترکے کی کے لیے سمجھ رہے ہیں ایسے آزادی سے بول رہے اللہ کے ساتھ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ ایسے ماحولوں میں وقت گزار رہے ہیں جو زندگی کو برباد کر رہے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے پاس بولنا سننا ایسی مجلسوں میں ہاں جی، پڑھنا پڑھانا ایسی تحریروں کا دیکھنا دکھانا ایسے تماشوں کا جس کے نتائج میں تو بربادی اور تباہی والے حالات یتر کر رہے ہیں یہ پھر اللہ کا فضل ہے اللہ فضل کرم فرما دیتا ہے کسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے معافی ہو جاتی ہے جان چھوٹ جاتی ہے پھر اس سے جان چھوٹ جاتی ہے جو ہے وہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی ہے کہ اگر اللہ تبار تعالیٰ حساب کتاب فیصلہ کرنا چاہیں تو کوئی وقت ہی گزار نہ سکے سب مجھے میٹ کر دیجیے لیکن اللہ تباد اجل مسمہ یہ ایک مقررہ نیاد کی ہوئی ہے اس وقت تک ہر ایک آدمی کو آزادی کھلی چھوٹی دی رہے گی اپنی سوچ کو استعمال کریں اپنے اختیار کو استعمال کریں اور جو عمل اس کا دل چاہتا ہے وہ کریں کسی پر جبر نہیں ہے روک ٹوک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبری کا مار کرے ورنہ اگر یہ فیصلہ ہوا ہوتا کہ آج جب پیدا ہو نہ دو ہاتھ اور دونوں پیر نہیں ہوں گے دس سارے بعد کرے گا تو ایک ہاتھ ملے گا دس سال کرے گا دوسرا ہاتھ ملے گا پھر دس سال ملے گا ایک پاؤں ملے گا دس سال سارے ہی جھگڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہاتھ ہزار کرنا ہے ایک پیر اللہ تبارک تعالیٰ نے کھلی چھوٹی پورا اختیار کیا فوج پر پابندی نہیں لگائی ہوئی اول پر پابندی نہیں لگائی جو کرنا چاہے تو جبری کسی کوئی نکلا گا ہاں بتا دیا ہے کہ ادئی نہ ہوں نجدین اور ہم نے پلامہ فضور تکوا دونوں راستے نکی کا راستے کبھی بتا دیے گئے برائی کا راستے کبھی بتا دیے گئے دونوں سامنے کر دیے گئے ہیں فوج کو آزاد چھوڑا گیا کر کو آزاد بڑے آپ خود حاصل کریں سوچیں نیت کریں ردا کریں عمل کریں اللہ تبارک یہ پوری آزادی دی ہوئی ہے پوری چھوٹی دی بار کو بتا دیا گیا ہے یہ سب کرا کرایہ جس کو لے کر ہمارے پاس آؤ گے اس پر سے کام تو بھائی مسلمان تو کسی دنیا کے کام میں بھی جاتا ہے پچھلے پچھلے اتوار کوئی بیان کیا تھا پر ہمارے ساتھی نے سوال بھی کیا تھا کون ساتھی تھے وہ نا حیدرآباد میں کیا کیا بات کی یقین اور نیت یقین تو یہ کہ اللہ پالتا ہے اللہ بہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے مال سال کی برکت سے کرتا ہے اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے حالات کو حالات کے سورنے کے لیے برکت کے آنے کے لیے دنیا کی چیزوں کے بدلنے کے لیے کرے آدمی نیت یہ کرے یہ تو ہوگی نیت صرف یقین یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ پالے گا نئے کمال پر پالے گا تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا نئے کمال کی وجہ سے دے گا رحمت ملے گی تو تقوا سے ملے گی ہاں جی؟ اعزاز ملے گا تو تواز و راجو سے ملے گا یہ تو یقین اس عمل کو اس لیے سے کرنا کہ یہ ملے یہ ہوا شرک عمل کو تو ہم خالص مقصد اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اگر جو ہونا اس پر ہی ہے ہمارا یقین پورا یقین ہے لیکن ہم اس کا حاصل کرنے کے لیے قتل نہیں کر رہے ہیں ہم تو اللہ کے رضا کے لیے کر رہے ہیں ملے ملے نہ ملے نہ ملے نہیں کوئی چیز میں نہ ملے اور پوچھو سوال بھی تھا تو اس کے بنیاد میں اس نے کہا کہ آدمی اور نے کہا جی کہ اور ڈاکٹر صاحب یہ تو بس عمل کرتے اللہ پر چھوڑنا چاہیے کیونکہ ایک کیوں میں آتا ہے کہ عمل کرتے کرتے آدمی ضرور صاحب بالش کیا جاتا ہے اور ایسا خراب ملک کر لیتا ہے کہ دو میں جا کرتے اور عمل کرتے کرتے آدمی جو ہے جھنم سے ایک بارش چلا جاتا ہے اور نیکی کر لیتا ہے کوئی جنت میں چلا جاتا ہے میں کہا علماء نے باز کی ہوئی ہے دیر نگری یہ نہیں ہے یہ میں دیر نگری نہیں ہے ساری نگیوں میں گزاری آخر میں خراب سے اس کو اٹھا کر دیا گیا علماء نے بات کی ہوئی کہ اصل میں وہ پہلے ہمارے نیکی کی شکل میں سو رہے تھے وہ صورت نگی تھے نیکی نہیں تھے اور دوسرا جس میں خراب مال بھی جو ہو رہے تھے وہ بھی یہ صورت خراب نظر آ رہے تھے حقیقت حقیقت حالت کچھ اور تھی ایسا میں نے سنا ایک دفعہ اس طرح ہوا ہمارے بڑے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے ان کی خانقاہ میں جمعہ جمعہ گزارا جاتا تھا زمانے میں جمعہ کی چھٹی تھی سیکرٹریٹ کے بڑے بڑے افسر صاحبان جاتے تھے ان کو پتہ چلا ہوا تھا کہ آدمی شاید دعا آدمی دعا قبول ہوتی ہے ان کے خلیفہ سب کی پٹائی کیا کرتا تھا صبح جب مجھے ختم ہو گئی کہہ کہ جب سلام کے لیے آتا ہو کہتا یہ یہ ڈی صاحب ہے تھپڑ مارتا ہوں تھپڑ مارتا ہوں اس کو گراتا ہے کسی کیسی کیسی وہ جب احساس دوسرا کہتے فلانا صاحب ہے اس کی پٹائی کرتا ایک ایک آگے ہوتا تھا پٹنے کے لیے آگے ہوتا تھا جس نے اس کو پیٹا ہے ہمارے مزدور صاحب نے بس ترقیاں ان کی ہوئی ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پر آئے تو پٹنے کے لیے آتے تھے بات کیا تھی ہاں ان کے ساتھ میں آ رہا تھا گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر میں آ رہا تھا یہ بڑے سینئر افسر تھے یہاں کب ریٹائر ہوں گے انہوں نے کچھ اپنے حالات کارگزاری شروع کی تو ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ فلانا جو ریٹائر ہوا ہے نا ڈی آئی جی وہ بتا رہا تھا فلانے قاتل کے بارے میں بتا رہا تمہیں پتا ہے کہ کسی کاتر کیسے بنے کہا کہ پولیس والوں نے اس کے سامنے اس کے گھر کی عورتوں کو لا کر جب بزت کی اس نے کہا بچے اس کو مانا پاتے کہتا اس بردوں کو مجھے کیوں نہ بنا خیر انہوں نے جو کاروباری ہیں دو چار کاروباری ہیں میں کہ اللہ اب ان سے گھر میں کہوں کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں آپ کا سوال نہیں جانا چاہتا کہ خف ہو جائیں گے چھلانے لگا ہوں تو گاڑی اس سے فارغ نہیں ہو سکتا میری جان لوں گا کہ ان کے ساتھ بتا نہیں چاہیے کیسی گراؤنڈی زندگی گزار کر آئے ہوئے ہیں ساتھ تو نہیں چاہیے تو خیر صورت حال یہ ہے کہ وہ تو اس طرح کی بات نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دہر نگری نہیں ہے کہ آدمی کرتا رہا اس کے پہلے ہمارے بھی تھے اس صورت میں کیے تھے حقیقت میں نہیں تھے یہاں تک آخر میں اللہ نے آ کر برم کھول لیے میرا چوکی دار جو تھا جہاں مکان میرا رہا ہوا اس کو رات کسی لے جا کر قتل کر میں نے جب یہ پلاٹ خریدا تھا تو اس میں پہلے آدمی نے کرایہ دار اس کو رکھا ہوا تھا اس سے آ کر آلات بیان کسی گھر کے میں نے آلات دیکھے انتہائی تندرستی کے آلات کافی سارے بال بچے چھوٹے چھوٹے محتاجی پریشانی آج ہی پورا باشرہ پگڑی باندھے گیا گاڑی میں اور میں نے کہا چلے آپ ہماری طرف سے آپ بغیر کرائے کریں بجلی کا بل دے دیا کریں گیس کا بل دے دیا آؤ نے بتایا ہم نے کہا کہ ہاں، قدر کر دیا بجلی کے میٹروں کے اتنے ہزار جرمانہ سوئی گیس کے میٹروں کا میٹر جو کھڑا ہوا اتنے اتنا جرمانہ اور یہ وہ پیسے ہے کہ جو اس کو دیے ہوئے تھے زکات کی مسئلہ دیے تھے میں نے کبھی ہاتھ سے اگر میں ادا کرتا ہوں تو زکات کا مسئلہ ہے اگر میں کہوں گا کہ میں نے اس کا میٹر کے بل ادا کر دیا تو زکات ادا نہیں ہوگی اس کے ہاتھ میں دیں گے یہ ادا کرے گا اس کو دیے ہوئے تھے وہ بھی ادا نہیں کیا زندگی پیس اپنے کپڑے والی صورت حال ہی اور زندگی پیس اپنے کپڑے بنی نے بتایا کہ سربتہ کا بلا نہیں تھا بلکہ دم تعویذ کی شکل میں عورتوں کی بہرمتی بھی اس سے ہو گئی یہ معمولی پیسوں پیسوں پر اتنے پر آٹھ دس ہزار روپے پر تیس ہزار روپے پر وہ سطح کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی کا کوئی دل بہت سخت نہ دکھا ہوا ہو اور جب تک اس کو اس کے اگلے سلیم اس بات کو جائز قرار نہ دے اس کے لیے کہ تیرے لیے جائز اس کی زندگی کا خاتمہ جائز ہے جب تک اگلے سلیم کو نہیں اس وقت قائد نہیں کرتا اور بنیاد یہ ہوتی ہے کیا ہم سوچتے ہیں کہ کہیں میں غلط صحیح راستے سے پیسہ نہیں حاصل کروں گا تو میرا وقت کیسے گزرے گا میرا کام کیسے گزرے گا اب میں آتا ہے کسی آدمی پر فاقہ ہے اور تین دن فاقہ برداشت کر لیا تین دن کے فاقے سے آدمی کی بہت نہیں ہوتی پانی تو مل جاتے ہیں پانی پینے نہیں صاحب ڈیڈریشن کتنا کرتا آدمی برداشت ڈیہائیڈریشن جاتے کتنی دیر برداشت کرتا ہے اسٹارویشن جو ہے تو سیون ڈیز سات دن تک فاقہ کر سکتے ہیں یعنی اور میں بھی ہے تو اس کی مقرر مقرر نہیں ہے اس کا لیول مقرر ہے لیکن یہ ہے کہ آج بھی ایک دن دو دن تین دن اس کے بغیر گزارا کر لے کہ تین دن آدمی فاقہ کر لے اللہ اور کسی کو بتائے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک سال کی حلال روزی کا بندوبست بس فرماتا ہے ایک سال کی حلال روزی کا بندوبست کیا جاتا ہے بات نہیں سے کوئی زمین پر چلتا ہو چاہے پایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اللہ کہتے میرے میرے ذمے ہے اللہ اللہ اللہ کے اوپر اللہ کے اوپر لازم ہے اللہ روزی اللہ تبادر میں سے لازم کیا ہوا ہے روزی میں نے دیں گے مستقرہ مسودہ ڈاکٹر صاحب آیا آپ کو مستقر اور مستعودہ دونوں کا منع بتایا ڈاکٹر بدرا صاحب مستقر اور مستعودہ کیا چیز ہے جی پتا کہ نہیں پتا ڈاکٹر صاحب مستقر کیا چیز مستعودہ کیا چیز ہے جی امام انداز کہ مستقر رہا مستعودہ جی جائے وہ تو آپ مولوی صاحبان نے آپ اس کو شرف نہ ہوا ٹھیک کریں تو آپ اس کا آپ ڈھونڈیں حاجی جی ہمستقل اور مستودہ آربی کے انگار اور مستقل کے انگار آخرت ہے عارضی دنیا ہے ہاں جی اور مستقل کے ہے آپ جھاڑا ایسا بنانا اس میں آپ سر پائیں گے ہے آپ تھک کے سفر میں آتے جاتے ہیں کسی جگہ آپ نے بیٹھنا ہے کچھ کرنا ہے یعنی وہ اللہ تبارو کا ان کا بھی بندوبست فرماتے ہیں ضرور انسان یہ کوئی آدمی بھی ہو وہ حیات سطر پردے میں اپنے اپنے بال بچوں کو رکھنا چاہے اللہ تبارک کا بندوبست کرے ہاں یہ الگ الگ بات ہے کچھ معیار کو آپ نے بنا دیا کیا وہ پانچ لاکھ میں نہیں ہو رہا پچاس لاکھ میں نہیں ہو رہا پانچ کروڑ میں نہیں ہو رہا <laughs> مکان بڑھ ہی نہیں رہا اور بعد میں ایک فاتح کے لیے گیا اور خاندان کا جو غم سے جو حال ہو رہا تھا دیکھ آدمی کو دل دکھتا تھا آدمی کا اور معیاری زندگی کو دیکھ کر بھی آدمی کو حیرت ہو رہی یہ معیار زندگی بچا تو نہیں سکتا سارا خوشی کا سامان پڑا ہوا ہے خوشی ہے ہی نہیں حالات ایسا ہوئے کہ غامی غامی غامی غامی. ساری خوشی کی چیزیں پڑی ہیں مکان کے فرش کو دیکھے تو وہ خوش کرنے والا ہے دیواروں کو دیکھے تو وہ خوش کرنے والا ہے چھت کو دیکھو تو اس کو نقص نظار خوش کرنے والے ہیں نہ خوشی نام کی چیز نہیں لباس کھانا پینا سواریاں ساری ساری چیزیں ہیں تو رات اور خوشی کے سامان دلانے کے پورے کے پورے خزانے پڑے ہوئے ہیں لیکن راحت خوشی جو ہے وہ نہیں ہے کلر نہیں ہے تو ایمان مانوی چیز ہے مادی چیز تو نہیں ہے نا ہاں جی؟ خوشی راحت اور روحانی چیز ہے بھی چیز ہے مادی نہیں ہے کہ پیسوں سے خریدی جا سکے بازار سے لائی جا سکے تو مانوی چیز ہے اللہ مطلب سب چیزوں کے بغیر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے سب چیزوں کے ساتھ نہ دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا اس کو یعنی فیصلہ کوئی کر سکتا ہے زندگی کی زندگی ہم بندوباری بنا کر دکھائیں گے ہاں مال دے کر بنائیں گے اس کے بغیر عہدہ جائیداد دے کر بنائیں گے اس کے بغیر عیوفان ہوتا تھا نا تو اس کے مقابلے الیکشن میں فاطمہ جناح کھڑی ہوگی الیکشن بڑی پریشانی اس کو ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہا ہے ہاتھ پیر مار رہا جگہ سے نہیں ہو رہا تو اس اس کو نے بتایا کہ اس وقت شاید دوار بھی ہے وہ نا علاقے کے جو پہاڑ ہیں اس میں ایک آدمی ہے وہاں پر ہوتا ہے وہاں تک گیا بیچارا ڈنڈے کھائے تھے ہاں جی وہ بھی کیا ڈنڈے مارے اس کو اور ڈنڈے مارنے کے بعد پھر کھا کے بس دفاع کر کے چلو ہو گیا اس کا پھر اس کو مل گیا ہے ایک بیٹھو سامان آدمی کے ہاتھ پاس جا کر ڈنڈے کھانے کے لیے صاحب حکومت پہنچتا ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے ڈنڈے کھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے جھوٹے معیاروں کو کبھی اپنے لیے جو ہے بنیاد نہ بنائیں جھوٹے معیار کبھی ان کو بنیاد نہ بنائیں سبحان اللہ مسلمان عبد الملک بادشاہ مسلمانوں کو اس کی موت ہو رہی ہے اور اس کا ہے کہ اس کا بھائی ہے ایک آزاد بھائی ہے نزیر رحمۃ اللہ علیہ اس کا اپنا بھائی ہے وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ خلیفہ کے لیے ہمارا نام لکھے نامزدگی میں اور بنو عمر عزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کوشش میں ہے کہ میرا نام نہ لکھے جو وفات کے بعد خط کو کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا اس نے اپنے علماء سے مشورہ کیا علماء سے مشورہ کیا تو ملک سے اتنے ظلم ہوئے ہیں زندگی میں اتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں ایسے ظلم ہوئے ہیں کہ اگر میں میری خلاسی کا اور اللہ کے ہاں میری مفرا کا سامان کیا ہو مجھے ایسا طریقہ بتائیں کہ اب جاتے جاتے میرے اللہ کی پکڑ سے میرے سے بیٹھتے تو اس کو زمانے کو مشاعر کا مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنے بات عمر بن العزیز کو خلیفہ نامزد کر دیں جاؤ کے بھائی ہے ان کو اگر نامزد کر دیں تو آپ کی مفرد کا حالات اللہ کی رات ہے کہ ہو جائیں اس محنت کر دی اب انہوں نے ہے تو جب ان کو پتا چلے گا تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا بہت بڑی موت ہو گئی کیا آپ کا نام نمبر تھا میری کیا دلچسپی تو ان کو خواب میں زیارت حضور اللہ تو اور ان کو ابو بکر صدیق اللہ انہیں فاروق میں کھڑے ہیں اور ان سے کہا کہ آپ ان کی طرح حکومت کریں آپ امر ہو گیا ہے کیا آپ یہ صرف وہ حکومت کا عام لوگوں کے ہاتھوں سے ملنا نہیں ہے امر ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ اسلامی نظام میں جو ہے تو وہ تو ایک آدمی دوسروں کا نام رد کر دے اور جا کر تخت پر بیٹھ جائے لوگوں پر حکومت کرنے لگے تو جائز بھی نہیں کہ بیت خصوصی بیت عمومی کرنی ہوتی ہے بیت خصوصی کو کہتے ہیں کہ خواص اہل علم اہل تقوا دین و دنیا کے لحاظ سے جو لوگ بڑے ہیں صاحب حیثیت ہیں ان پر پیش کیے جاتے وہ کہتے ہیں ہم مان رہے ہیں ان کو پھر ہر صوبہ ہر ضلع کے عاملین جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے لیے بیت لیں عوام تم دیکھا ان جب اعلان کیا انہوں نے دیکھا کہ عوام جو ہے وہ بیت لے نہیں آ رہے ہیں اور نہیں تیار ہو رہے ہیں تو پیغام بھیجا جاتے ہیں کہ خرید آپ کی بیت نہیں کرنا چاہتے زیادہ دستردار اکثریت میں بیعت کر لی تو یہ خلاف خلافت علام حاج النبوت نافذ ہو گئی امبیال السلام کے طرف پر جو خلافت ہوتی ہے وہ نافذ ہو گئی بیس کے بننے کے بعد بھی عمر بن وزیر رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ لوگوں مجھے نامزد کر کے نے پہلے آدمی نے خریدا بنا دیا ہے لیکن میرا یہ اعلان ہے کہ میں اس چیز کو لینے کے لیے قتل تیار نہیں ہوں جب تک کہ لوگ اس کی بیت کی شرطوں کو پوری نہ کریں تو لوگوں نے جوک در جوک ہجوم کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم آپ کی خلافت کے لیے بیت کرنا چاہتے ہیں خلیفہ بن گیا اور ڈھائی سال جو مشقت میں گزارے ہیں کہ مال سے نکل کر کچا مکان جس کی دیوار گرنے پر خود اس کو دیوار کو ٹکٹ کر کے بنایا بنایا اس کو گھر والی کا سارا سارے زیورات میں داخل بڑی عمر سے ساری ظلم کی جائیدادیں واپس کر کے مستحق لوگوں میں تقسیم سارے ان کے گھوڑے ساری چیزوں کو درست کر کے سب کو ٹھیک کر دیے اور یہاں تک کہ اس تقوا کے دور میں جو پہلی صدی ہے پہلی صدی کے مجدد ہیں پہلی صدی کے مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خطبے میں جو ہے تو بنی میاں اپنے جو ہے تو اپنے خلفا کا اعلان کرتے ہوئے ساتھ یہ بات بھی کہا کرتے تھے کہ ظلم کی حکومت اور اس کی حکومت علی کرتے رہے ہیں ان کا برا بلا بھی خطبے میں کہتے تھے اس کو ہٹا کر ان اللہ علومان قربا القربہ خان ذکم ڈال کروں یہ الفاظ عمر بن نظیر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمائے ہوئے ہیں جو آج تک پڑھتے ہیں پہلی کے بجائے انتالیس سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے اور اس میں کوئی پچیس سال کی عمر تک پڑھنے پڑھانا سیکھنے میں تعلیم تربیت میں لگے ہیں اور پچیس سو انتالیس سے ڈھائی نکالیں کتنے لگے ساڑھے چھتیس لگے ساڑھے چھتیس ساڑھے چھ تو ساڑھے گیارہ سال گورنر رہے ہیں ساڑھے گیارہ سال گورنر رہے ہیں مدینہ منورہ کے گورنر رہے اور ڈھائی سال جو ہے خلیفہ راشد رہے اور ان کے دور میں جب یہ خلی خلیفہ تھے تو مدینہ منورہ کے گورنر نے بڑا سوچا کہ ہر خلیفہ کو کچھ نہ کچھ دے کر ہم کچھ کرتے ہیں راضی کرتے ہیں کہ کوئی خاص چائس ہوتا ہے کوئی خاص اس کی چاہت ہوتی ہے اور ہم اسے اپنے نمبر بڑھا کر کے پروموشن لیتے اس کو کیا دیکھیں بڑا غور فکر کے واسطے روزہ شریف میں تین قبریں بنی ہوئی ہیں چوتھی قبر کی جگہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چوتھی قبر کی جگہ اس میں آپ کی قبر بنائی جائے بڑا نہ سمجھ اس کو اتنا پتہ نہیں کہ اس کے بارے میں روایت آئی ہوئی ہے عیسر اسلام جب تشریف لائیں گے جہاں وہ وقت گزاریں گے وقت گزارنے کے بعد ان سے فات ہوگی اور اس جگہ چوتھی قبر ان کی بنی تھی جگہ خالی ہے کہ یہ تو مطلب یہ کہ اس کے بعد کے گورنر بھی وقت کے خلیفہ کو اس چیز کو رشوت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے لہٰذا اس جگہ کو مکمل چار دیواری کر کے بند کر دی جائے تاکہ قبر تک کسی کو تھا نہ تو جاری جو ہے نا جالیوں کے اندر جو چار دیواری ہے وہ مکمل بند ہے لہٰذا دوسری صدی ہجری کے بعد قبر شریف کسی نے نہیں دیکھی وہ مکمل بند کر دی اس کے بعد کے اندر گیا ہی نہیں اور اس تقوا کے دور میں ڈھائی سال سے زیادہ ان کو برداشت نہیں کیا گیا تو اس لیے وہ کرا اس بات کی خاص طور سے ہدایت کیا کرتے اپنے مریضین کو دنیا کی اور دنیا کی چیزیں ان کے پیچھے نہ پڑا کرو سوائے جو حلال روزی کمانے کے لیے جو مزدوری کرنا پڑ رہی ہے باقی اللہ کا آسرے پر چھوڑ دیا کرو کسی کی طلب میں نہ پڑا کرو کہ ملے ہی ملے ملے ہی ملے اللہ سے حفاظت رحمت برکت مانگ کے رہا کرو یہ اللہ کی حفاظت میں رکھو اللہ رحمت کے ساتھ یہ اللہ برکت کے ساتھ رکھ کہ جان تمہاری لگ رہی ہو کام دوسروں کے بن بن رہے ہوں اور مصیبتیں ہم اٹھا رہے ہوں ایسی کا فائدہ ہی کیا ہوا جی اللہ والے اللہ تعالیٰ راحت آفیت راحت خیر برکت مانگتے رہے پوسٹ کرسی نہیں مانگتے یہ مل جائے اور مل جائے مل جائے مل جائے ہمارا بنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پروفیسر صاحب کا لطیفہ بیان کیا کرتے جب کبھی کبھی میرے پاس آتے تھے تو کہتے کہ مولانا صاحب دعا کرو اللہ کہ تھری تھری بیس مل جائیں تھری بیس نہیں کیسے میں سمجھا کہ بیس شاید شاید جی مکیوں کو کہتے تین شاید جی مکیوں کو کیا کر رہا ہے کیا مانگنا چاہتا ہے تو اس نے کہا وہ مولانا صاحب تھری بیس کا یہ مطلب ہوتا ہے اس زمانے بیو گاڑی کو ہوتی بیو شاید لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہوئی کہ بیو گاڑی ہو بیو بنگل ہو ہاں جی، تیسرا بی کیا ہے جی؟ تیسرا بی بے پردہ بیگم یہاں پر رہے کوئی اٹھاون سال تو پچپن سال کی باتوں کو شادی نہیں ہوئی تھی کہ بوتل پچاس سال شادی نہیں بیچارے اس تیسری بی کے پیچھے اس معیار کے پیچھے بھٹکتے بھٹکتے بھٹکتے پچاس سال ہوئے تو شادی تو میں احتیاط گیا تھا تو وہ دور سے میرے پیچھے آئے دعا کرو کیا دعا کرے کہ بیٹا امریکہ جا رہا ہے تعلیم وغیرہ کس کے آپ جا کر پہنچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو کوئی خیر کہ آپ کو بیو گاڑی تو دیتے ہیں سات ہاتھے کے یعنی سر پھوٹنا ہڈیاں ٹوٹنے کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے سارے کہ تو بہت سکوا کیا ہماری جان بخشی کرو اس میں اللہ جی انسان ہے تو اپنی ناسمجھ کی وجہ سے آپ کے لیے مصیبتیں خطرات پریشانیاں مانگ رہا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک راحت رہ پتے آپ یہ دینا چاہتا ہے آج تو سمجھ نہیں آتا کہتے جو میں مانگتا ہوں وہ دیے جو میں نے مانگا جو میں نے سوال کیا وہ ہونا چاہیے میرے بھائی اتنے دربار لائی سے اللہ کی رحمت کو آفیت کو تو کیوں نہیں مانتے اصلی خزانہ ہے اللہ کی جو مانوی دولت ہے مانوی نعمت ہے اور سارے و دولت ساری دنیا کے سامان باری چیزوں کا حاصل کرنے کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے حوال کو اچھا کرنا چاہتا ہے حوال کو درست کرنا چاہتا ہے اور حوال کا درست ہونا وہ ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہی نہیں ہے اللہ تبارک وابستہ ہی نہیں کیا ہے اور تو ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے چاہے تو ان کے ساتھ حالات کو درست کر لیں چاہے تو ان کے بغیر ان کے ان کے بغیر کریں چاہے تو ان کے ہوتے ہوئے حالات کو درست نہ کریں کوئی جبر کوئی زور نہیں کر سکتا تو لہذا انسان کا تو یقین یہ ہو کہ ساری باتوں کے درست کرنے کا سارے حالات چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور یہ آتے احمد کی وجہ سے ہیں لیکن امال کو ان میں سے کسی حال کے درست کرنے کی نیت سے نہ کرے وہ تو فقط اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے سے کرے صاحب اللہ نے جو رمضان میں لکھا ہے کہ بدن کا روزہ آنکھ کا روزہ کان کا روزہ دل کا روزہ لکھا روح کا روزہ لکھا پھر سر خاص کا روزہ لکھا روح کا روزہ کسی کو یاد ہے کیا لکھا ہوا تھا کہ روح کا روزہ تو یہ ہے کہ مال صالحہ کے بدلے میں جو جنت کی نعمتیں ملنی ہیں اس کا دھیان اس کی نیت بھی نہ کرے اگر اس کا دھیان نیت کرنا جائز ہے اور اخلاق کے خلاف نہیں ہے لیکن اخلاق کا نیچے والا درجہ ہے اس کی نیت تو خالص خالص مخلص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہو یہ نیم تو یہ دھیان اور اس میں نہ آئیں اگر اخلاق کے خلاف نہیں ہے کہ وہ اعمال کے نتیجے میں جو آخر میں ملنے والی نعمتیں ہیں وہ بھی دھیان نیت میں نہ آئے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور صرف خاص کر ہوگا کیا ہے کتاب میں دیکھیں پتہ چلے گا وہ ایک سال بیان کرتے ہیں پڑے سال جب گزرتا ہم سے بھول جاتے ہیں کہ صرف خاص کر ہوگا کیا لکھے اس سے کیا لکھا تو درد سر خاص روزہ یہ سر کہتے ہیں راز سر خاص راز انسان کے سر خاص کا روزہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے وجود کا ہی قائم نہ ہو انسان یاد آیا تھا کہ غیر اللہ اللہ کا غیر تو اپنی ذات سے وجود ہی نہیں رکھتا ہے تو اللہ کے امر سے قائم ہے امر اللہ کی اس کا وجود ہی نہ رہے تو ہی تو آدمی کو اس حد تک ہونی چاہیے کہ آدمی کا غیر اللہ کا تو وجود ہی اللہ امر الہی سے قائم ہے اس کا وجود ہی الہی سے قائم ہے تو اس کی تاثیر تو دوسرے درجے کی چیز ہے اگر اس کا وجود ہی نہیں ہے اپنی ذات سے تو تاثیر اس کی کیسے ہوگی تو تاثیر دوسرے درجے کی چیز ہے لا کی ہم لگاتے ہیں ہر ضرب کے ساتھ اس دھیان کو قلب میں لانا اور جمانا ہوتا ہے ہر طرف کے ساتھ اس دھیان کو لانا جمانا کل میں نہ اللہ کے غیر کا وجود ہے نہ اللہ کے غیر کی تاثیر ہے اگر وجود ہے تو امرے لائی سے ہے تاثیر ہے تو امرے لائی سے ہے اور ہمارے سارے کاموں کا بندہ پکڑنا <clears throat> یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشتوی اور عذاب میں ہے ہم اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں کے لیے خوار کرنا ان میں و سرے میں مبتلا ہونا ان میں گندگی میں مبتلا ہونا ان میں اپنے آپ کو خوار کرنا انہیں یعنی اپنے آپ کو پریشان کرنا ان میں کیوں جھک مارتے رہے ہیں کیوں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں کیوں اپنے آخر کو برباد کرتے ہیں کیوں اپنے امال کو ضائع کرتے ہیں جبکہ اس پر کسی چیز کا دار مدار نہیں ہے اس لیے عمل تو اس کا درست ہوتا ہے جس کی توحید پکی ہوتی ہے اور توحید تو پکی ہوتی ہے جب غیر اللہ کے وجود اور غیر اللہ کے تاثیر اس کا خوف روب تاثر انسان کے قلب سے نکلے خارج ہو تو آہستہ آہستہ اللہ اللہ کرتے ہوئے دھیان جماتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے باطن میں اس بات کو جمانا ہے یہاں تک کرتے کرتے پکی ہو جائے جم جائے کھب جائے اور بیٹھ آپ کوئی بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں گے وہ پھر آپ لوگ فیصلہ کریں گے کیا مسئلے آپ حل کریں ہم لوگ اپنے اس کے لیے بات رکھ کر دی کا استعمال جس کا جس چیز میں ہو رہا ہے وہ جس کی شخصیت پر چھایا ہوتا ہے نماز میں وہ چیز چلتی ہے دونوں ایک دوسرے سے پتھر ڈالتی ہیں ٹھیک ہے آپ جو کپڑوں کو دھوتے ہیں صفائی کا سامان کر رہے ہیں آگے چلتے پھرتے ہیں تو گرد کا سامان ہو رہا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے گرد ہو رہے ہیں دونوں ہے تو نماز جو فصل ڈالتی ہے وہ بھی نمال کی فصل ڈالتی